يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور صلاة وسلاما عليك يا يا سيدي رسول الله صدر المحترم ونجو سنا محمد صاحب گرمی اور مقتدر ہمارے کرام مسائل کے نظام میرے محترم بزرگ محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں پیارے اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے 他有需要才得退。 میں ان کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے ان کا مقام بیان ہو رہا ہے ان کی عظمت کو دلوں میں ان کی عظمت کو دلوں میں جاگوزی کیا جا رہا ہے ان کی رفتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر خود کا ہمارا نے فرمایا ان کے ذکر کو ہم بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان کے ذکر کو اس سرزمین پر بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس جس سرزمین پر ان کا ذکر ممنوع تھا اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا ابھی حضرت علامہ محمد وسائل صاحب نے ذکر فرمایا میں ایک گناہ گار وسیع کار بدکار آپ سب نیک اور پرہیزگار لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں عقیدے ختم میں کے تحفظ کے لیے قومی اسمبلی میں پاکستان کی جو جنگ لڑی گئی آپ کے اور ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں جو عظیم قربانیاں دی لاہور کی گلیاں اور سڑکیں اور پاکستان کی گلیاں اور سڑکیں جس طرح سے سن انیس سو تریپن کی مارش اللہ میں اور چوہتر میں خون سے نہاتی رہے گی یہ وہ عظیم قربانی تھی اصل قربانی یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر صحابہ کی قربانیاں تازہ ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نمود کے لیے اس طرح سے سینہ تان کر لاہور کی سڑکوں پر پاکستان کے گلی اور کوچوں میں لوگ دیوانہ دار ختم نبوت کی خدائی بن کر جانوں کا رضوانہ پیش کر رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح صدیقی اور روح صحابہ ان میں صلاحیت کر رہی ہے جو جنگ یمامہ میں مسائل میں تحزاب کے مقابلے پر لڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے رہا ہے ان کی خبروں نور سے معمول ہے وہ شہیدان ختم نبوت ہیں اللہ ان کی رحمت ان کی قبروں پر ہمیشہ کے پھول برساتا تھا انہوں نے رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کا حق ادا کر دیا عقیدہ حق میں کا بیان رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے عقید ختم نبوت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ان کی محبت ان کے عقیدے ان کے مرتبے اور ان کے مکان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے عقید ختم نبوت کی شان اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ہوا جدار ہوا ارشاد فرماتا ہے کوئی ذکر مصطفیٰ کرے نہ کرے قل رسول الله كالذكر بلن کرے نہ کرے ہم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا فرماتا ہے صدرك وضع معاها بذرك خشبو خدا سے کفر کی حرکت کے سندر سن مرزائی سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس میں بہت شور مچا رہے ہیں مرزائی مطلب کی کھٹی میں پڑا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ کو کروڑوں کی بات ہو رہی ہے ہم نے اتنے کروڑوں کو قبیلے میں داخل کر لیا ابھی آپ کی عالمی مجلس ختم نبوت کے مختلر رہنما بھی اور یہ فقیر بھی اور ورلڈ اسلامک مشن ہم نے ختم نبوت کی کانفرنس منعقد کی برطانیہ میں کینیڈا میں فرانس میں اسپین میں جرمنی میں فرینکفرٹ میں یورپ جو لوگ جاتے ہیں امریکہ جو لوگ جاتے ہیں کینیڈا جو لوگ جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ مکمل سرپرستی عیسائیوں کے ویڈیو بھی کر رہے اور ان کے ہاتھ میں سیٹلائٹ بھی دے دیا یہ ہتھیار ہے اس وقت پروپیگنڈے کا بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے سیٹلائٹ کا ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے چینل لے کر ٹی وی کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنے کا ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے درویشوں کی جماعتیں ہیں اور وہ جھوٹ بول بول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ اتنے لاکھ اتنے لاکھ شامل ہو گئے اتنے لاکھ شامل ہو گئے اتنے لاکھ بے دین ہو گئے اتنے لاکھ مرتب ہو گئے کتنے لاکھوں لوگوں نے بیٹھ کر سراسر جھوٹ ہے اسی اسی سیٹلائٹ پر میں نے یہ سنا کہ جو اجتماع ہوا تھا ان کا لندن میں پچھلے مہینے انہوں نے کہا کہ اور افریقہ کے دو بادشاہ بھی مسلمان ہوئے انٹرنیٹ پر ہم نے پیغام بھیجا کہ بھائی وہ بادشاہوں کا دو بادشاہ داخل ہو گئے ہیں گیا میں ان دو بادشاہوں کا ذکر تو کیا آپ نے دو بادشاہ افریقہ کے داخل ہوئے ان کا نام ذرا بتائیے کون ہے وہ انٹرنیٹ پر ان سے پوچھا اس کا کوئی جواب نہیں آیا ڈیڑھ مہینہ کو دے گیا کوئی جواب ہی نہیں آیا افریقہ کے کون بادشاہ ہیں بھائی ان کو ہم نہیں جانتے ہم بھی صبح سے شام تک ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ افریقہ میں پھرتے رہتے ہیں تو کون بادشاہ ہیں وہ جو داخلے بیعت ہوئی ہوں داخلے سے ہوں جھوٹ ہے فریب ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے مزاحل کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے دجل پر رکھی گئی ہے فریب پر رکھی گئی ہے اسی لیے حضور نور سید العالمین محمد الرسول اللہ سفر اللہ میشا شاہ فرمایا جب مجھے امت امتی میری امت میں يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنه لا نبوة بعدي آباء أو كما قال صلى الله عليه وسلم آباء بعد بڑے بڑے تیس میری امت میں سے تیس بڑے بڑے دجال دجن فریب دجن فریب جھوٹ فراٹ کرنے والے کو دجال کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ میرے بعد دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے اور اسی لیے سیدنا امت سراج لوں امام اعظم ابو مبو رضی اللہ الماردہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے معجزہ طلب مت کرو اگر معجزہ الگ کیا تو کافی ہو جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ سید الامت سراج امت رضی اللہ عنہ وارضاہ اس ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے مدد جو بھی رنگو کراما کرتا ہے جھوٹا ہے اس سے موجودہ طلب مت کرو موجودہ کا طلب کرنا جھوٹے نبی سے کفر ہے موجودہ ساتھ میں پر بند ہو چکا ہے کوئی معجزہ کسی کے لیے نہیں ہے کا ضرور ہوتا رہے گا معجزہ نبی کے لیے اور نبی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں دجال میرے پاس آتے رہیں گے آگاہ رہو میرے پاس نبوت نہیں ہے ختم ہو چکی ہے اگر نبوت ہوتی تو کس کو ملتی اگر ہوتی اگر ہوتی تو کس کو ملتی یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے تو سبحان اللہ مخبر صادق فرش پر رہ کر عرش کی باتیں کرتے تھے فرش پر رہ کر عرش کی خبریں دیتے تھے مقبل سات سنگت ماہ پر سنگت نے ارشاد فرمایا اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اندازہ لگایا ہوگا پر فرمول سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس لیے فرمایا میرے بعد آئیں گے تیس جائیں اگر کسی کو لوگ ملتی کی کس لو کانا ندی عمر ہمارا اعظم ہوتے علی یہ مرتبہ اللہ بندہ ہو سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي أي علي جيسي حضرت موسى کے لیے ہارون ان کے بھائی تھے تم بھی میرے بھائی ہو علی بھائی تھے انت مني بھی منزلت من موسا الا لا نبوت بابی مگر بات اصل میں یہ ہے کہ میرے باپ نبوت نہیں ہے امیر عمر اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اس کے مستحق تھی عمر مستحق تھے رسول اللہ کا وہ عظیم مرتبہ صحابی جس نے روئے زمین کو میرے مسکون کو مارا ہے رسول اللہ سے بھر دیا جن کی فتوحات کی وجہ سے بتیس ہزار مساجد سے بیٹھ ہزاروں کی عزادت بلند ہو رہی ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی تمنا یہ تھی کہ اللہ عماور شہادت ان کی صدی دیکھا اللہ اپنی رحم شہادت کی موت عطا فرما إذنك أحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارس روحس واجعل الموت في بلد حبيبك اور جب موت آئے تو تیرے محبوب کے دربار میں آئے بلد حبیب کا تیرے محبوب کے شہر میں آئے تو اگر نبوت ہوتی تو عمر ہوتے کبھی اللہ ہوتی یہ ملتہ ہوتے بلند اللہ حضور کریم رضی اللہ عنہ یہ جنر قدر صحابہ تھے لیکن ان کو معلوم تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اب جھنڈا قیامت تک رسول نہ رہے گا لہاتا رہے گا ان کا لہراتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہے گا اس لیے وہ ذکر ان کا چوبیس گھنٹے ہوتا رہے گا چوبیس گھنٹے رسول اللہ کا ذکر چوبیس گھنٹے ہوتا رہے گا ایزا ذکر تو ذکر آئی ہے اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر ضرور ہوگا ذکر بلند ہو گیا دیکھو چوبیس گھنٹے رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے رسول اللہ کا ذکر بھی چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ رسول اللہ کا ذکر چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر چوبیس گھنٹے کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے مسجد میں اذان ہو رہی ہے مسجد میں اقامت ہو رہی ہے مسجد میں دروازے ہو رہی ہیں ذکر چوبیس گھنٹے ہو رہا ہے یہ چوبیس گھنٹے نمازیں چوبیس گھنٹے ہو ہیں آپ سوچتے ہوں گے نماز کو وقت کی فرض ہے یہ چوبیس گھنٹے کا کہاں سے مسئلہ بیان کر دیا چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے رہو بات اس لیے یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ختم کر دی الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول آپ کی اور ہماری نمازوں کو شرح قبولیت بخش آپ کی نماز لیکن ابھی دنیا میں بہت سے مقامات ہیں جہاں ابھی دشا نہیں پڑھی گئی ابھی دنیا میں بہت سے مقامات ہیں کہ آپ نے دشا پڑھی اور انہوں نے فجر پڑھی ان کی فجر ختم ہوئی تو دنیا میں بہت سے مقامات ہیں جہاں زہر ہو رہی ہے ان کی زہر ختم ہوئی تو بے شمار مقامات دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں اثر ہو رہی ہے کہیں مغرب ہو رہی ہے تو برفا کا اللہ کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا تم میرے سامنے اس جگہ کے ساتھ بات کرتے ہو تم جیسے لوگوں کو میں آگ میں ڈال دیتا ہوں آگ میں ڈالنے لگے تو کہاں گیا ان سے تمہاری کوئی آرزو ہے آرز یہ ہے کہ جب جل جاؤ جب جل جاؤ جسم خاک ہو جائے تو اس خاک کو مدینے کی راہ میں اڑا دے یہ ہے ختم نبوت ہوتا ایمانی جسم اور جان کی قربانی برداشت کر لی یہ ہے حتہ پورا نہیں بل دے دینی رسول اللہ کی عزت پر ناموس پر اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد زمین کی ہر جب تک قربان نہ کر دے ایمان نہیں ہو سکتا یہ ہے وہ ایمان جس کی تلقین حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ اترنے والے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ حتمی یہ حتمی بات ہے کیا کہ رسول اللہ کے ان دشمنوں سے جو ختم نبوت کے دشمن ہیں حدیث مبارک میں تو آتا ہی ہے قرآن مجید پانی حمید کی آیات طیبات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی گروہ اور جماعت ایسی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر روز آخرت پر ایمان والا کبھی بھی اس بات کو گوار نہیں کر سکتا کیا بڑی حرمت ہے کابت اللہ شریف کی بڑی عزت ہے آپ نے سنا ہے قرآن مجید فقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ امن وال ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی کابت اللہ شریف میں داخل ہو گیا اس کو کیا ملتا ہے وہاں سے امن امن مل جاتا ہے ربنا من جلاله وعمل شفقة من دخله كان آمنا जो उसमें दाखिल हो गया उसको अमन मिल गया मसला भी यही है वो और मुहदसी ने बयान फरमाया जो भी दाखिल हो गया अमन मिल गया मफहूम उसका यही है अब वो अमन लेकिन شریف نے نقل کیا قاضی عیاض رضی اللہ عنہ حضور فرمو صلی اللہ خدمت میں حقیقت کا دلا کیا گیا کہ ایک شخص جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے عورتوں کو پیسے دیتا ہے اور اس نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے ان کو پیسے دیتا ہے آپ کی شان میں گستاخیاں کرواتا ہے درود اشعار پڑھواتا ہے تمسب اور مزہ کڑواتا ہے وہ آج کابت اللہ کے خلاف میں چھپا ہوا ہے کیا کرنا چاہیے صاحب وشے کا فرماتے ہیں حضور پر مختلف سنگ اللہ عالمی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہی طرح اور میرے نے فرمایا معلوم ہوا کہ گستاخ رسول کو کعبے میں بھی پناہ نہیں دی سکتی کہ یہ گستاخی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے یہ ہے رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قربان چاہیے یہ وہ مقدس جماعت تھی جن کی شان میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رجال اللہ علیہ جو نے رسول اللہ سے کیا کہ ہم اب اپنی جانیں قربان کر دیں گے اس کی تصدیق گئی تو رسول اللہ کے یہ فدائی تھے یہ جہاد پر یقین رکھتے تھے یہ امت یہ امت یہ سب امت یہ امت جہاد ہے لوگ کہتے ہیں امت امت تو دو قسم کی بیان کرتے ہیں نا ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہم امت اجابت ہیں لیکن امت جہاد ہے ہم امت جہاد ہیں جاہدون حکم ہے

صدیق ابو بکر کر دیا اللہ ہوا انہوں نے بتا دیا کہ جہاد کا رستہ ہے حسین نے ایک کی طرف جو صحابہ نے چڑھائی کی اس کے وجود سے زمین کو پیک کیا جہاد کا رستہ بتا دیا ارشاد فرماتا ہے فی اللہ حق اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ نے تم کو چن لیا ہے اللہ نے تم کو چن لیا ہے پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین قرآن جہاد کی آیتیں اتار کر ایک جہادی امت تیار کی جو اسلام کے غلبے کے لیے قیامت تک امت ظاہری الحق جو حق کے اظہار کے لیے حق کی سربلندی کے لیے جہاد جہد مسلسل اور جہاد مسلسل کرتی رہے گی اسی لیے مرتبہ شہادت پر فائز ہوتی رہے گی یہ امت جس کو جہادی امت کر دیا گیا تھا اس امت کو مرزا غلام کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو اے دوست جہاد کا خیال جس میں جہاد کا مرتبہ یہ ہے نیم جن جن رو آمر والوں سے اور جہاد کیا میں جہاد کیسے ہوگا جہاد مال سے جہاد جان کی قربانی دے کر ہوگا جہاد رسول اللہ کے ناموز کے تحفظ کے لیے جہاد ہوگا جہاد رسول اللہ کی شاد و عظمت کے تحفظ کے لیے جہاد ہوگا جہاد ایک الحق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی نہ ہو وسلم جن کا نام تقدیر میں کلمے میں نمازوں میں ادا میں ہے ان کے ذکر کو بلند رکھا جائے اور قادیانیوں کی چھاتی پر نوم دلی جائے ہے اللہ رب عبد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کا مرتبہ کیا ہے وہ خاص مرتبہ ہوگا بھائی یہ جنت مل جائے گی

اپنی جان سے اپنی مال سے اللہ کی جہاد کیا آزم و درد رنگ گ اللہ اللہ یہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہ لوگ قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہے ان کو کیا بشارت ہے درجہ کتاب ہے جہاد کو انگریز کے اس خوش کاشت پودے نے حرام کہا ہے ہم حکومت سے یہ پوچھتے ہیں ہم حکومت سے یہ پوچھتے ہیں ہر چھاؤنی پر لکھا ہوا ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تو نشان جہاد ہے تو جو لوگ جہاد کو حرام کہتے ہیں وہ فوج میں کیوں بھرتی کر رہے ہیں کے دلالوں کو جن کا مرکز آج بھی دل ابیب میں ہے بیت کو کا فرش مسجد اقسا کا فرش جہاں جہاں چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا عمر سلیم نے ہاتھی میں لمبیا سلیم کی ابتدا میں نماز پڑھی آج وہ مسلمانوں کے لہو سے لہو لوہان ہے وہ فرش اور قادیانیوں کو وہاں خصوصی جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا وہاں قادیانیوں کو خصوصی بسایا گیا ہے تو قادیانی اور یہودیوں کا رشتہ کیا ہے رشتہ تو ہے مضبوط رشتہ ہے مضبوط رشتہ ہے یہودی اور قادیانی رشتہ بہت مضبوط ہے یہودیوں نے ان کو تل عدیب میں مرزائیت کا ایک آفس ہے تل ابیب میں کئی سو قادیانی رہتے ہیں ان کی ان کو خصوصی مراحت ہے ان کا طبقہ یا سے سے کلاس ہے وہ ان کے ساتھ یہ خصوصی سلوک کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ختم نبوت کے نقبض ڈاکو ہوئے ہیں ختم نبوت کے ڈاکو ہوئے ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اس لیے یہودی نے ان کو پالا ہوا ہے یہودیوں کو امریکہ نے پالا ہوا ہے اور مرزائیوں کو یہودیوں نے پالا ہوا ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جہاد حرام ہے میں جہاد حرام کرنے کے لیے نبی بن کر آیا ہیں کہ جہاد حرام ہے وہ پاکستان کی فوج میں کیوں یہ یہ یہودیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ عیسائیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ امریکن ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے کے لیے یہ امریکن سیاحی کے ایجنٹ ہیں ان کو فوج میں رہا جو لوگ جہاد پر یقین نہیں رکھتے پاکستان کی حیوم فوج مجاہد فوج یہ وہ فوج ہے جو اسلام کے اس قلعے کی حفاظت کر رہی ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ میں بھائیوں سے فوج کو بات کرو فوج کو پاک کر دو ان کا وجود ان کا وجود ان کا وجود فوج کے لیے یہ ناپاک یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو حرام کرتے ہیں ان کے وجود سے فوج کو پاک کرو یہ مجاہدوں کی فوج ہے یہ رسول اللہ کے بستاروں کی اور دیواروں کی فوج ہے یہ گمبد حضرہ کے محافظوں کی فوج ہے یہ رسول اللہ کے قربان ہونے والوں کی فوج ہے یہ ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر سے چلنے والوں کی فوج ہے پاکستان کے محافظوں کی فوج ہے مرزائیت اسلام کے دشمن اور کے دشمن رسول اللہ کے دشمن اور پاکستان کے بھی دشمن اور اس کا مقابلہ اس کا مقابلہ ہم اور آپ متحد ہو کر ہی کر سکتے ہیں لادینی قوتیں لادینی عناصر سیکولر قوتیں جو تہتر کے دستور کو ختم کرنا چاہتی ہے تہتر کا دستور وہ ہے کہ جس میں ہمیشہ کے لیے مرزائیت کو جہنم میں درگو کر دیا گیا غیر مسلم اقلیت خراب دیا اس تہتر کے دستور کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اب اس دستور میں کوئی جنرل صاحب نے تمام دینی جماعتوں کا اجتماع جو جمعیت علماء پاکستان جس کی میزبان تھی وہ بلایا گیا تھا میں عالمی مجلس ختم نبوت ہاتھوں ختم نبوت کا بھی اور تمام دینی جماعتوں کا جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی جمعیت اہل حدیث اور تمام دینی جماعت کو آئین میں جس تحفظ ختم نبوت کا تمام دینی جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ آٹھ مئی کو آپ کی زمین جڑا پاکستان کی دعوت پر ہی حضرات تشریف لائے اور ہم نے جنرل صاحب سے مطالبہ کیا مطالبہ یہ تھا وہ آئین جو سن سے تہتر کا ہے مرزا عید بکلے بچا رہے ہیں کہتے بارہ اکتوبر کو وہ ختم گیا اب ہم پھر مسلمان ہو گئے ہیں کا مطلب یہ وہ بھی اقرار کرتے کہ پہلے نہیں تھے اب ہو گئے وہ بھی اقرار کرتے پہلے نہیں تھے اب ہم پھر مسلمان ہو گئے یہ کہتے تھے لوگوں سے لوگوں نے مجھے بتایا اگر کہ اب وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں تو مسلمان ہو گئے میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے اگر وہ مسلمان ہوتے تو کلمہ شریف پڑھیں آئیں توبہ کریں اپنے عقائد سے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے ایسا اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو کافر جو قرار دیا گیا تھا اس کو انہوں نے دل سے قبول کر لیا اب وہ کیونکہ دستور کا ختم دستور میں ختم کر دیا گیا تو اس لیے وہ پھر مسلمان ہو گئے ہم نے جنرل صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ قبول آئین میں اس کو شامل کریں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے اسلام سرکاری مذہب ہے اور مسلمان کی تعریف شامل کی گئی ہے یہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب علماء اکٹھے نہیں ہوتے مل کر نہیں بیٹھتے باتیں نہیں کرتے غلط بات ہے دیکھیے قومی اسمبلی میں جب جب انڈین کانسٹیٹیوشن آرزی دستور پیش ہوا اپریل سن انیس سو بہتر کو تو میں نے یہ کہا کہ یہ آرزی دستور جو آپ بنا رہے ہیں صدارتی اس میں مسلمان کی تعریف کئی نظر نہیں آتی اسمبلی کے مداد ہے یہ اور میں بھی جان بوجھ کر اس کو چھڑا تھا میں نے کہا کہ اس میں مسلمان کی تعریف شامل نہیں ہے تو مولانا نیازی جی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں مولوی مولوی علماء مشائق کافر کی تعریف نہیں کر سکتے تو مسلمان کی تعریف کیا کریں گے ابھی میری کو بھی کافر کی تعریف تو کرتے رہتے ہیں اچھا مسلمان کی تعریف کر لیجیے جسٹس منیر کی رپورٹ موجود ہے آپ نے پڑھی ہے اس میں علماء متفق نہیں ہو سکے علامہ رسنا صاحب کچھ فرما رہے تھے مولانا علامہ ابو العالا مودودی صاحب کچھ فرما رہے تھے علامہ عبد الحامد حامد صاحب کچھ فرما رہے تھے مولانا احمد علی صاحب لاہوری کچھ فرما رہے تھے علماء متفق نہیں ہو سکے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی تعریف اس دستور میں شامل ہونی چاہیے مسلمان کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی میں چیلنج کرتا ہوں علماء مسلمان کی تعریف نہیں کر سکتے متفق تھا میں نے کہا انشاءاللہ میں کھڑا ہوا کیونکہ میں ہی اس وقت محرک تھا میں کھڑا ہوا میں نے کہا ان شاء اللہ آپ اطمینان رکھیے مولانا ان شاء اللہ صبح آپ سے ملاقات کریں گے متفق تعریف کے ساتھ میں نے مولانا مولانا علامہ مفتی محمود صاحب حضرت مولانا عبدالحق الحق صاحب کوڑا خطر اور وہیں ہم قومی اسمبلی کے ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے رات کو میٹنگ بلائی اور الحمد للہ الحمد للہ مولانا سمیر حق صاحب تو اس زمانے میں نوجوان تھے وہ بھی موجود تھے ماشاء اللہ وہ گواہ ہیں ہم نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مسلمان کی مدت تعریف تیار کر دی اور صبح ہوتی علامہ عبد المصطفیٰ غلی صاحب نے علامہ میٹنگ صاحب نے اس کو پیش کر دیا اور مولانا تو سرمیا جی سب حیران رہ گئے علماء متفق ہے عقیدے ختم لوگوں پر متفق ہے اسلامی عالم نافذ ہو متفق ہے نظام مصطفیٰ نافذ ہو متفق ہے متفقہ طور پر تو سب علما بیٹھ کر وہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں سب اکٹھے بیٹھ کر ہی تھے اسلام کی تمام دفعات کو تیار کر کے دے دیا ابھی تک نافذ نہیں ہو رہی ہے مولانا امیر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں تو سب تیار ہو گئی <laughs> تو سب سب ساتھ مل کر بیٹھ کر سب مل کر بیٹھ کر یہ تو اصل میں خوب بدلا بہانے بسیار والی بات ہے اگر ستانوے کو تمام پوری اسلامی فوجداری ضابطہ دیوانی ضابطہ سب تیار کر کے دے دیا لیکن باہر یہ پیٹ جاتا ہے کہ مولوی بیٹھتے نہیں ہیں یہ باتیں نہیں کرتے یہ متفقہ طور پر کوئی چیز نہیں پیش کرتے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے باہر بات یہاں سے چلی تھی الحمد للہ متفقہ طور پر سب بیٹھتے ہیں اور تو دینی جماعتوں کی دعوت پر جمیت علماء پاکستان کی دعوت پر دینی جماعت نے تشریف لائی انہوں نے بڑا کرم فرمایا اور سب حضرات نے متفقہ طور پر جنرل سے مطالبہ کیا ترمیم نہیں ہوگی تحت النا مصیف صاحب کے قانون میں اور عبوری آئین میں اس کو شامل کیا جائے ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عبوری آئین میں جو جھنڈو پیٹ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہو گئے دستور جس میں ہم نے کا کہا تھا وہ ختم ہو گیا وہ دستور پھر ان کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے اور ان شاء اللہ یہ قرارداد یہ قانون یہ دستور یہ سات کا جو منظور ہو چکا ہے یہ انشاءاللہ پاکستان بھی باقی رہے گا اور یہ سات کا بھی باقی رہے گا جب تک ایک تی جب تک ایک رسول اللہ کا نبی کا پستانا حق نبوت کے پردانے جب تک اس سرزمین پر زندہ ہے نبوت کا جانوں کا نذرانہ دے کر تحفظ کرتے رہیں گے اللہ ہمارا آپ کا حمی ناصر ہوا